مسلم بن ابو بکرا کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اللہ انی آؤ زبے کا من الحم میں القَل و عذاب القبر اے اللہ میں غم و فکر اور سستی اور کاہلی اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے بیٹے تو نے یہ دعا کس سے سنی میں نے کہا میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا اسے پابندی سے پڑھتے رہا کرو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تین یہ حدیث صحیح ہے